صورت النساء آیت ایک سو انتیس اور ایک سو سینتیس ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما اگر کسی کے نکاح میں کئی عورتیں ہوں تو یہ بات اس کے بس میں نہیں ہوگی کہ قلبی اور ہر معاملہ میں سب کے ساتھ برابر کا سلوک رکھے مگر ظلم بھی جائز نہیں کہ کسی ایک کی طرف بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکا دو حت الوسع کوشش کرو کہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ اور برابری کرو باقی جو کچھ بس میں نہیں تو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے فعن اللہ نا غفور الرحیمہ آیت ایک سو سینتیس ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وہ لوگ جو ظاہر میں مسلمان ہوئے مگر دل سے ایمان قبول نہیں کیا اور آخر میں اسی جہالت پر مر گئے تو ان کے لیے مغفرت اور نجات نہیں صرف ظاہر کی مسلمانی کچھ کام نہ آئے گی اس آیت میں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر بچڑے کی عبادت کر کے کافر ہو گئے پھر توبہ کر کے مومن ہوئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر کافر ہوئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں ترقی کر گئے مغفرت سے محرومی کے اسباب کفر اور کفر پر موت